شعبہ نے بیان کیا ان سے سلیمان عامش نے ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابو عبد الرحمن سلمہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس سے زمین کو ریجتے ہوئے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانا لکھانا جا چکا ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو توفیق دی گئی ہے انہی اعمال کی جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا آخر آیت تک شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے یہ حدیث منصور بن معتمر نے بھی بیان کی اور انہوں نے بھی سلیمان عامش سے اس کے موافق بیان کی اس میں کوئی خلاف نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھیالیس